دعوت اللہ کا جو مشن ہے وہ ایک ملٹی پرپز مشن ہے ابتدائی طور پر دعوت کا مطلب یہ ہے کہ آپ ڈیوائن ٹروتھ کو دوسروں تک پہنچائیں یہ پہنچانے کا کام ہے پہنچانے کام میں آپ کو یہ کرنا ہوتا ہے کہ آپ آمین بن کر پہنچائیں یعنی ٹھیک وہی پہنچائیں جو اللہ کی طرف سے آپ کے پاس آیا ہے اس میں نہ گھٹائیں اور نہ بڑھائیں تو یہ دعوت کا ابدائی مفہوم ہے لیکن دیکھیے اجتواعی زندگی میں کوئی کام ایک کام نہیں ہوتا ہر کام کے مختلف پہلو ہوتے ہیں مثلا جب آپ کسی کو دعوت دیں تو فطری طور پر ہوتا ہے کہ وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے جو کہتے ہیں انٹر ایکشن ایک انسان دوسرے درمیان ایک انسان اور دوسرے انسان کے درمیان انٹر ایکشن پھر اگر وقت ہوتا ہے تو ڈسکشن ہوتا ہے کچھ وہ کہتا ہے کچھ آپ کہتے ہیں یعنی اگر وقت ہوتا ہے تو تو یہ جو انٹریکشن ہے یہ دو طرفہ چیز ہے جب آپ نے صرف کسی کو ایک بات پہنچائی تو ایک طرفہ ہوا لیکن اگر ٹائم ہوتا ہے تو ضرور ایسا ہوتا ہے کچھ انٹریکشن بھی ہوتا ہے یعنی بایولیٹرل طور پر کچھ بات ہوتی ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے وہ دعوت ذریعہ بن جاتی ہے آپ کے لیے انٹلیکچل ڈیولپمنٹ کا اگر واقعتاً پازیٹو مائنڈ ہو آپ کے اندر تو آپ سوچیں گے دوسری کی بات کو بہت ہی آبجیکٹولی لیں گے اس کی بات کو بھی سوچیں گے آبجیکٹولی خود اگر جواب دینا ہے آپ کو تب بھی آپ آبجیکٹو انداز میں جواب دیں گے تو اس طرح سے انٹریکشن آپ کے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ بن جائے گا انٹلیکچوئل ڈیولپمنٹ کا تو یاد رکھیے دعوت کا کام صرف ایک کام نہیں ہے اس کے کئی فائدے ہیں یہ اسی انٹریکشن نہیں اور بھی فائدے ہیں کیونکہ سماجی زندگی میں کوئی کام ایک کام نہیں ہوتا ہمیشہ وہ اس کے کئی آسپیکٹ ہوتے ہیں وہ کئی کام بن جاتا ہے تو اس میں یہ ہے کہ جتنا زیادہ آپ پریپیئرڈ ہوں جتنا زیادہ آپ کے اندر اویئرنیس ہو جتنا آپ کے اندر مثبت اسپرٹ ہو اسی کے حساب سے آپ کا دعوت کا کام زیادہ زیادہ مفید بنتا چلا جائے گا تو ایک شکریہ کہ آپ سفر کر رہے ہیں آپ کو اچانک ایک آدمی مل گیا تو آپ نے ایک کتاب نکالی اس کو دے دیا ایک قرآن کو ترجمہ دے دیا اس میں تو زیادہ موقع نہیں ہوتا آپ نے دیا اس نے لیا لیکن اگر دونوں کے پاس وقت ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ ڈسکشن ہونے لگے کچھ نہ کچھ دونوں کے بیچ میں تبادلہ خیال ہوگا تو وشو کو میں نے کہا انٹر ایکشن تو اس میں آپ کو لرننگ ہوگی یعنی آپ کا دعوت کا کام دعوت پرس پر جائے گا یعنی پہنچانا بھی اور لرننگ بھی تو دعوت کا کام کامیاب کام اس وقت ہے جبکہ وہ دائی کے لیے دعوی پلس بن جائے یعنی وہ دوسرے کو بھی دے اور خود بھی سیکھے خود سیکھنے کے لیے آپ کے ضروری ایک آدمی کے اندر سپیورٹی کا جذبہ نہ ہو بلکہ سیکھنے کا جذبہ ہو بلکہ اندر ماڈیسٹری ہو سپیورٹی کمپلیکس نہ ہو اس کے اندر تو لازمن دعوت کا کام آپ کے لیے کئی پہلوؤں سے مفید بن جائے گا تو میں یہ کہوں گا کہ دائیں کو چاہیے کہ اپنی دعوت کے کام کو زیادہ زیادہ مفید بنائے دعوت کے ساتھ اس کو لرننگ بنائے دعوت کے ساتھ اس کو انسان کے اسٹڈی کا ذریعہ بنائے دعوت ساتھ اس کو انسان کی نفسیات کو سمجھنے کا ذریعہ بنائے دعوت کے ساتھ اس کو انسانی ہمدردی کا جذبہ پیدا کرنے کا ذریعہ بنائے تو یاد رکھیے دعوت ابدائی طور پر تو ہے دوسرے کو سچائی کا پیغام دینا لیکن جتنا زیادہ آپ انوالو ہوں گے جتنا زیادہ آپ کے اندر اویئرنیس ہوگا جتنا زیادہ آپ کے اندر پازیٹیوٹی ہوگی اتنی زیادہ آپ کا دعوت کام زیادہ زیادہ مفید بن جائے گا آپ کے اپنے لیے تو بنے بنے گا ہو سکتا ہے کہ دوسرے کے لیے بنے ہو سکتا ہے کہ وہ میوچل لرننگ بن جائے تو دائیں کو چاہیے کہ وہ اسی آفاق ذہن کے ساتھ دعوت کا کام کرے تو دعوت کے لیے ضروری ہے کہ سچائی کا آپ کو علم ہو دعوت کے لیے ضروری کہ آپ کے اندر مدو کے لیے خرخائی ہو دعوت کے لیے ضروری کہ آپ زمانے کی رفتار کو جانیں دعوت کے لیے ضروری کہ آپ یہ جانتے ہوں کہ کس طرح سے مشرق کلام کیا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ تو دعوت کو ملٹی پرپز بنائی دعوت کو صرف ایک کام کے طور پر نہ کیجیے بلکہ دعوت کو اپنی پوری زندگی سے جوڑ دیجیے دعوت کو دوسرے کی اصلاح کے ساتھ ساتھ خود اپنے ڈیولپمنٹ کا ذریعہ بنائیے دعوت بہت ہی انوکھی سرگرمی ہے عجیب غریب فائدے دعوت میں رکھے گئے کتنے نئے آئیڈیاز مجھے دعوت کے طالبان آتے ہیں کتنے نئے آئیڈیاز جن کو لے کر میں نے مضمون لکھا جن کو کتاب لکھی وہ دعوتی عمل کے دوران ہوا تو ہر دائی کے لیے یہ موقع ہے کہ اپنے دعوت کے کام کو ملٹی پرپز بنائے اس کو کثیر المقاصد بنائے اپنے دعوت کے کام کو صرف دعوت تک موجود نہ رکھے بلکہ اس کو تعلیم لرننگ اسلام تک پہنچا دے ساتھ ساتھ یہ ضروری ہے کہ آپ کے اندر دوسرے کے لیے اتنی خرخائی ہو کہ دوسرے کے لیے آپ کو دل سے دعا نکلنے لگے جب خرخائی بہت بڑھ جاتی ہے تو آدمی دوسرے کے لیے دعا کرنے لگتا ہے تو دعوت دعا بھی بن جاتی ہے دعوت انٹریکشن بن جاتی ہے دعوت لرننگ بن جاتی ہے تو دعوت کو اس کی مکمل صورت میں انجام دیجیے یہی صحیح طریقہ ہے